بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ کو لوگو تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں سوف تعلمون دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا تم کل سوف تعلمون پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا لو تعلمون علم دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے الْجَحِيمِ تم ضرور دوزق کو دیکھو گے عین یتی پھر تم اس کو یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے تم نل تر نیو نئی پھر اس روز تم سے نعمتوں کے شکر کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی